السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر فور زیرو سیون چار سو سات آج کا سبق اصلاحی سبق ہے بہت دھیان سے سنیے داڑھی کا منڈوانا آنا یہ خطرناک گنا ہے آج بہت شوق ہوتا ہے مردوں کو جوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی کلین شیو رہنے کا یاد رکھنا یہ خطرناک گنا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی کا منڈوانا آنا یہ زنا سے بھی زیادہ برا ہے سودی کاروبار سے بھی زیادہ برا ہے کیوں کہ ڈاڑی مڑوانے والا چوبیس گھنٹے کا گنہگار رہتا ہے نماز پڑھ رہا ہے گناہ کے ساتھ طواف کر رہا ہے گناہ کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے گناہ کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے گناہ کے ساتھ کتنا بڑا گنا ہے اور اور اہم بات یہ کہ داڑھی منڈوانا ایک خطرناک گنا ہے جو کئی گناہوں کو جنم دیتا ہے نمبر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا نمبر دو ایک عملی سنت کا چھوڑ دینا نمبر تین محمدی چہرے کو ناپسند کرنا نمبر چار مجوسیوں کے ساتھ مشابہت کرنا حدیث شریف میں آتا ہے من تشبہ منہم جو کسی قوم کے ساتھ مشابت کرے گا وہ حشر میدان میں انہیں کے ساتھ اٹھے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے نمبر پانچ عورتوں کے ساتھ مشابہت نمبر چھ اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا نمبر سات شیطان کو خوش کرنا نمبر آٹھ علانیہ گناہ اور اس گناہ پر اصرار اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بوڑھے جو گاڑیاں کٹواتے ہیں وہ کبھی بہت دھیان سے سنیں کہ یہ داڑھی کاٹنے میں اور داڑھی کٹوانے میں کتنا وقت ان کا جاتا ہے روزانہ کبھی دن میں کرتے ہیں کبھی دو دن میں شیو کرتے ہیں کبھی تین دن میں شیو کرتے ہیں تو خالی وہ گھنٹے کا حساب لگا لیں کہ کتنا ان کا وقت ضائع ہوتا ہے پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے ٹائم بھی ضائع جاتا ہے اللہ بھی ناراض رسول بھی ناراض اور چوبیس گھنٹے کا گنہگار یہ سب سے بری چیز بعض عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے مردوں کو مجبور کرتی ہیں داڑھی کٹانے پر بہت خطرناک یہ عورتیں ہیں حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کو ہم کیا جواب دیں گے اور یہ داڑھی کٹانے والے یہ حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے حشر کا میدان میں اللہ کے نبی کو آپ کیسے اپنا چہرہ دکھائیں گے روایتوں میں آتا ہے ایک قاصد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈاڑی نہیں تھی اس کی تو حضور نے چہرہ موڑ لیا دیکھا نہیں اس کی طرف اور کہا تو نے اللہ تعالی نے تجھے جو چہرہ دیا تھا وہ تو نے بگاڑا ہے اپنا چہرہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں بیٹھتا حضور اپنا چہرہ یوں موڑ لیتے یوں بیٹھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ یوں موڑ لیتے اگر حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چہرہ موڑ لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے اس لیے ایک حدیث ذہن میں رکھیے جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا اس لیے یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں آج سے ارادہ کریں کہ ہم داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ یہ چوبیس گھنٹے کا گنا نہ پالیے اور عورتیں بھی یہ نہ کہیں بٹ داڑھی داڑھی رکھوانا اور مجھے مجھے جو ہے وہ کتروانا یہ ہے ہماری شریعت میں اور اللہ کہا گیا کہ داڑھی کو چھوڑ دو یہ سارے نبیوں کی سنت ہے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے داڑھی نہ رکھی ہو کوئی ایک نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے داڑھی نہ رکھی ہو اس کے لیے ہاں جنت کے اندر داڑھی نہیں ہوگی دنیا میں داڑھی ہے اور داڑھی کا کاٹنا بہت بڑا گنا ہے بہت بڑا گنا ہے بہت بڑا گنا ہے اور بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ آدمی جب اپنے شیو کرتا ہے تو وہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا رہا ہے تکلیف ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری سنت میری سنت کو چھوڑ کر دوسروں کو طریقے پر زندگی گزارتا ہے ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے خوب ٹھنڈی ہے دو بجے ہے رات کے میں دعا کرتا ہوں کہ امت کے جتنے مسلمان مرد ہیں اور جوان ہیں جو ڈاڑی کو جو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے داڑھی رکھیے یہ اسلامی شعار ہے داڑھی کا کاٹنا یہ اسلامی شعار کو ضائع کرنا ہے کل یعنی حشر کا میدان میں اللہ کو کیا وہ دکھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وہ دکھائیں گے اس لیے یہ اب اچھا آپ کے ذہن میں بعض مرتبہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کیسا سب ڈاڑھی رکھیں گے کوئی لڑکی نہیں دے گا ارے داڑھی رکھ کے دیکھ بہت اچھی ہورے ملیں گی تجھے انشاءاللہ اللہ داڑھی رکھ بہت اچھی ہورے اللہ دے گا دنیا میں بھی ہورے دے گا مرنے کے بعد بھی ہورے دے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بس ایک شعر سن لو ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات یہ داڑھی کاٹنا وغیرہ یہ احساس مروت کو ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین